حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترک نکاح کی اجازت نہ دی اگر آپ انہیں اجازت دیتے تو ہم خسی ہو جاتے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار دو سو چودہ